گیا سورہ کہف کا دجال کے فتنے سے بڑا گہرا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے روایت حضرت ابو سے ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب و فضائل القرآن میں لائیں روایت اس طرح ہے وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ عشر آیات من اول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال ہے رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن حضرت ابو دردہ رضی تعالی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی دس آیتیں حفظ کر لی تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اسی تعلق سے ایک اور حدیث ذہن میں رکھ لیں یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاح میں لائے ہیں روایت اس طرح ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رواه مسلم في كتاب الصلاة حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آخری تشہد میں بیٹھے تو اسے چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے وہ چار چیزیں کیا ہیں وہ یوں کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے پہلی چیز جہنم کے عذاب سے زندگی اور موت کے فتنے سے چوتھی چیز مسیح دجال کے پتنے کے شرس اس سور کریمہ کی فضیلتیں حدیث کی اور دوسری کتابوں میں موجود حدیثوں میں ذکر کی گئی ہے مثلا ایک فضیلت اس سور کریمہ کی یہ بیان کی گئی ہے کہ جو کوئی شخص اسے جمعہ کے دن تلاوت کرے گا تو اگلے جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص روشنی رہے گی ایک حدیث میں اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے کہ جو کوئی آدمی سورہ کریمہ کو جمعہ کے دن پڑھ لے تو اگلے جمعہ تک کے آئندہ جمعہ تک کے اس کے گناہ معاف کر جائیں گے بخاری اور مسلم میں حضرت بارہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے رات کا وقت تھا اچانک ایک بدلی نے اس جگہ سایہ کر لیا جہاں پر صحابی کا گھوڑا بدھا ہوا تھا اور گھوڑا دو رسوں سے بندھا ہوا تھا دھیرے دھیرے وہ سایہ نیچے آنے لگا اس سائے کو دیکھ کر کے محسوس کر کے گھوڑا بدکنے لگا قریب تھا کہ سے توڑا کر بھاگ جاتا تھا صحابی نے جب یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تنزلت بال قرآن قرآن کی وجہ سے قرآن کی جو سورت تم پڑھ رہے تھے اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے سکینت نازل ہو رہی تھی گویا کہ اس سورہ کریمہ کے پڑھنے سے سکینت آسمان سے نازل ہوتی ہے ایک حدیث میں اس طرح اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے سرکش شیاطین اس گھر سے رپو چکر ہو جاتے ہیں تو سورہ کہف کا دجال کے فتنے سے بڑا گہرا ربط ہے بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ دجالی فتنے کے زہر سے بچنے کے سارے تریاق اس سورہ کریمہ میں موجود ہیں دجال کے فتنے کے زہر کا تریاق اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے تو اس فتنے کے زہر کا تریاق سورہ کہف میں آپ کو ملے گا دجال کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا اور احادیث کی کتابوں میں اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی مثلا ایک چیز تو اس کے بارے میں یہ کہی گئی ہے کہ اس کی رفتار بڑی تیز مشہور حدیث ہے کہ کل گئی سی اس تک برتر دجال کی رفتار ایسی ہوگی جیسے کہ وہ بدلی جسے ہوا اڑائی لیے جا رہی ہے اور ابن سمان کی روایت اگر نگاہ میں رکھیں جو مسلم میں ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چالیس رات کے اندر کوئی گاؤں ایسا نہیں رہے گا جہاں دجال پہنچ کر کے فتنہ نہ برپا کرے چالیس دن کے اندر یہ پوری دنیا کے اندر پہنچ جائے گا اس سے اس کی رفتار کا اندازہ ہوتا ہے اب یہ چالیس دن میں کیسے پوری دنیا کے اندر پہنچے گا حدیث پاک کے ٹکڑے میں جو بات کہی گئی ہے ذرا اس کو پھر سے تصور کے اسکرین پہ لائیے کہ کل گئی سی اس تد برتوری جیسے وہ بدلی جسے ہوا اڑائے لیے جا رہی ہے کیا یہ ہوائی جہاز اور فائٹر جیسے تیز رفتار ایجادات کی طرف اشارہ نہیں ہے کی رفتار بتائی گئی کہ ایسی بدلی جس کو ہوائیں اڑائی لیے جا رہی ہوں وہ رفتار ہوئی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کی آواز کیسی ہوگی اس سلسلے میں بھی حدیث پاک میں تذکرہ کر دیا گیا ہے کہ یونادی بے سوتی لہو یس ما ماں بین الخاف خافقین کا مطلب مشرق اور مغرب یعنی وہ ایسی آواز دے گا کہ اس آواز کو مشرق اور مغرب کے اندر رہنے والے لوگ سن لیں گے تو رفتار بھی بڑی تیز ہوگی اور اس کی آواز ایسی ہوگی کہ منٹوں میں سیکنڈوں میں مشرق اور مغرب تک اپنی آواز کو پہنچا دے گا کیا یہ موبائل جیسے ایجادات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر اپنی آواز کو مشرق اور مغرب تک میں پہنچا دینا ایک خصوصیت اور دجال کے بیان کی کہ سخیرت لہو انہار الارض زمین کی نہریں اس کے لیے مسخر کر دی جائیں گی یعنی سیرابی کے ذرائع میں ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی اور جب سیرابی کے ذرائع کے اندر ترقی ہوگی تو پیداوار کے اندر ترقی تو لازمی ہوگی سیرابی کے ذرائع اگر ترقی کر جائیں گے سراب سیرابی کے ذرائع میں اگر ترقی ہوگی تو پیداوار کے اندر بھی بہت غیر معمولی اضافہ ہوگا یہاں تک کہ مانسون کے اوپر بھی اس کا قابو ہو جائے گا اور جہاں چاہے گا پانی برسائے گا حدیث پاک کے الفاظ ہیں یا مرسما فتم تر ول فتم بھی آسمان کو حکم دے گا تو آسمان پانی برسانے لگے گا اور زمین کو حکم دے گا تو زمین سے طرح طرح کے پھلوں کے پیڑ اگنے لگیں گے آج دیکھیے بڑے بڑے ڈیم بنائے جا رہے ہیں سیرابی کے ذرائع ترقی یافتہ ہوتے جا رہے ہیں موسموں کے اوپر انسان قابو پاتا جا رہا ہے ایک خصوصیت اور بیان کی گئی کہ یمر بل خرابا فیقول اخرجی کنوز فتت بہ کنوز وہ ایک ویران زمین پر آئے گا اور کہے گا چل اپنے خزانے اگل دے وہ سنسان اور ویران زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور سارے خزانے اس کے پیچھے چل پڑیں گے فتت بہو کنو زہا زمین خزانے اگل دے گی اور زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے فتت بہو زہا ایک خصوصیت اور بیان کی گئی کہ ایک آدمی کو قتل کرے گا آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کرے گا اور پھر اس کو دوبارہ جوڑ دے گا زندہ کر دے گا ایک خصوصیت اور بیان کی کہ یو باسو ماہو اشیاتی اللہ سورت کی من قد ماتا من الآباء والأمهات والإخوان کہ اس کے ساتھ شیاطین کا ایک گروہ بھی ہو جائے گا اس کے ساتھ شیاطین کا ایک پورا گروہ ہو جائے گا یہ شیاطین کیا کریں گے اس کی تفصیل حدیث کے اندر آئی ہے کہ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ اگر تو مجھے رب مان لے تو میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دوں گا وہ آدمی کہے گا کہ اگر تم میرے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دو تو میں تمہیں رب مان لوں گا دجال وہاں پہنچے گا جہاں اس کے ماں باپ کی قبریں ہوں گی ان کا نام لے کر کے پکارے گا تو وہ نہیں زندہ ہوں گے پکارتے ہی شیاتین جو اس کے ساتھ ہوں گے اس دیہاتی کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹے یہ دجال ہی تیرا رب ہے یہ جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے اس کی بات مانو اس کی پیروی کرو جبکہ اس کے والدین زندہ نہیں ہوں گے بلکہ شیاتین کا جو گروہ دجال کے ساتھ ہوگا ان شیاتین میں سے کچھ شیاتین ایسے کرتب دکھائیں گے جس سے آدمی کا ایمان ڈاواڈول ہو جائے گا حدیث میں ایک اور خصوصیت اس کی آئی ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مومن گمان کر رہا ہوگا یہ حسب نفس سول مومن لیکن جب دجال سے ملاقات کرے گا تو دجال اس سے ایسی بحثیں کرے گا کہ اس بحث کی وجہ سے وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے گا اور شک و شبہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا اس کا ایمان تک مکا جائے گا کیا آج اسی طریقے کے حالات نہیں بن رہے ہیں سوال یہ ہے کہ دجال یہ سارے کرتوت کرے گا ذرائع کون سے استعمال کریں گا ذرائع کیا ہوں گے ان کرشمہ بازیوں اور کرشمہ سازیوں کے ذرائع کیا ہوں گے اس سلسلے میں الملل والنحل میں علامہ ابن حزم کا ایک نقطۂ نظر ہے جو میں پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ ان ہوا محیل تحیل بحی معروفة کلو من پہو امل مثلا کہ وہ ایک ہیلا در ہوگا انما ہوا محیل وہ تو ایک شوبدہ باز ہی ہوگا انما کا مفاد شوبدہ باز ہی ہوگا اور یہ تحیل بحیل معروف وہ جانے پہچانے ہیلے اختیار کرے گا اور جو آدمی وہ ہیلے جان لے گا سمجھ لے گا وہ ایسا ہی کر سکتا ہے جیسے ہیلے وہ کر رہا ہوگا اگر کوئی آدمی ان ہیلوں کو سمجھ جائے تو وہ بھی ویسا کرنے لگے گا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ امریکہ کے مشہور جادوگر ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی کیسٹ دیکھ لیں تو آپ کو دجال کی کرشمہ بازیوں کے ذرائع کا کچھ نہ کچھ تصور آ جائے گا کچھ نہ کچھ علم آپ کو ہو جائے گا کہ دجال کس طریقے کے ذرائع اختیار کرے گا اپنی کرشمہ بازیاں پیش کرنے میں کچھ لوگوں نے یہ ساری علامات اور یہ ساری نشانیاں دیکھ کر کے یہ کہہ دیا کہ دجال کسی مخصوص شخصیت کا نام نہیں بلکہ کچھ لوگوں کی طرف سے اس طریقے کی چیزیں پیش کی جائیں گی اسی کو حدیث میں دجال کہہ دیا گیا لہذا اب دجال کے انتظار کی زحمت نہیں کھینچنی چاہیے لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے اس لیے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی جو عیسائی تھے جن کا نام تمیم داری تھا ان کا جہاز بادبانی کشتی طوفان کی زد میں آ گئی اور ایک نامعلوم جزیرے پر جا کر کے ٹھہر گئی وہاں انہوں نے اور اس کے جساسا سے ملاقات کی ہے مسلم شریف آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ایک باب ہوگا باب و قصت الجساسا تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اور حضرت تمیم داری جب مدینہ آئے ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے یہ واقعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دجال ایک مخصوص شخصیت ہے اور قرب قیامت میں وہ اپنی تمام فتن سامانیوں کے ساتھ جلوہ بگھر ہوگا اور لوگوں کا مٹائے ایمان لوٹ لے گا لوگوں کے ایمان غارب کر دے گا ایک خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا مرزا غلام احمد قادیانی نے ریلوے گاڑی کو اسی ٹرین کو دجال کا گدھا کہا تھا اور خود بھی اسی ٹرین پر سوار ہوا تھا وہ کس دجال سے کم تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سواری کے اوپر سوار ہوگا وہ دجال ہے وہ بھی سوار ہوا تو وہ بھی دجال ہو گیا اور کنزل المال کے اندر اس گدھے کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ ما بین ہا پھر ہاف آخری مسیرت یومی و لیلہ کہ ایک تاپ کے بعد جب دوسری تاپ رکھے گا تو ایک تاپ سے دوسری تاپ کا جو درمیانی فاصلہ ہوگا وہ ایک دن ایک رات کے برابر ہوگا جس سے اس کی سواری کی تیز رفتاری کا بھی علم ہمیں ہوتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ وہ ایک گدھے کے اوپر سوار ہوگا رفتار کیسی بھی ہو آج ہم جب اس جدید تہذیب کا مغربی تہذیب کا نظارہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ تہذیب بالکل ہماری تہذیب لگتی ہے بتائیے فرائڈ کا نظریہ جنس کیا ہے آپ نے فرائڈ کو پڑھا ہے اگر آپ کو فرائڈ کو پڑھنا ہو تو آپ ایک ماہر نفسیات جنہوں نے سائیکولوجی کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے سید قطب شہید کے بھائی محمد قطب ان کی کتاب الدراسات کی نفس انسانیہ پڑھیے الاسلام بین المادیت الاسلام پڑھیے آپ کی حیات البشریہ پڑھیے پھر نفس والمستمع پڑھیے سائیکولوجی کے اوپر بہت سارے مواد آپ کو مل جائیں گے فرائد تو نظریہ جنس بھی معلوم ہو جائے بتائیے کہ شکم پروری پیٹ بھرنا شکم پروری اور تسکین جنسی کے علاوہ بچارے غریب گدھے کا اور کا مقصد ہے گدھے کی تگو دو کا سارا محور یہی ہے کہ پیٹ بھر جائے اور اس کے جنسی خواہشات کی تسکین ہو جائے بس اس آئینے میں اگر ہم دیکھیں تو مغرب کا جدید تمدن مغرب کی یہ جدید تہذیب ہماری تہذیب لگتی ہے وہی فحاشی وہی اریانیت وہی ننگا پن جو ایک گدھے کی خصوصیت ہے گدھے کی پوری خصوصیت اس جدید تہذیب کے اندر موجود ہے مغربی تہذیب کے اندر موجود ہے لہذا یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ دجال قرب قیامت میں آئے گا لیکن دجال کے خروج کی راہ یہ مغربی تہذیب مکمل ہموار کر چکی ہے دجال آئے گا لیکن دجالیت کی آگ بھڑک چکی ہے بتائیے اس تہذیب کے اندر اریانیت اور حاشی اگر فیشن بن گئی ہو تو اس تہذیب کو اگر ہماری تہذیب کا نام نہ دیا جائے تو اور کون سا نام دیا جائے خلاصے بحث یہ نکلا کہ دجال کو فطرت کی قوتوں پر نیچر کی قوتوں پر غیر معمولی اقتدار حاصل ہوگا کیا آج فطرت کی قوتوں پر اس جدید تہذیب کو اقتدار حاصل نہیں ہواؤں کے اوپر اس کا قبضہ ہے سمندروں کے اوپر اس کا قابو ہے مادیت مکمل اس کے قبضے میں ہے ہمیں اس تہذیب کے آئینے میں دجالیت کے تمام فتنوں کی تصویر نظر آ رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ نہ مکتوب ان بینا کا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر کفر اور چاہے آدمی پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو ہر آدمی پڑھ لے گا سمجھ لے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف تیرے کف لکھا ہوا ہے کیا یہ جدید تہذیب یہ جدید تمدن یہ کافرانہ تمدن نہیں ہے یہ مذہب بیزار تمدن اور یہ مذہب بیزار تہذیب یہی باور کرانا چاہتی ہے جو ڈارون باور کرانا چاہتا ہے کہ تم سب ایک بندر کے نسل سے ہو بندر کی اولاد ہو تم اس سفید ہستی پر یوں ہی گئے ہو اور آج تک یہ تہذیب یہی باور کرانے کی کوشش کرتی چلی آ رہی ہے کہ انسانوں کا خالق کوئی نہیں ہے یہ انسان یوں ہی پیدا ہو گیا ہے آئیے ذرا اس بات کو بھی سمجھیے یہ بتائیے کہ نظام ہستی کی بنیاد کس چیز پر ہے یہ کارخانے عالم یہ کارخانے ہستی کہاں سے شروع ہوا ہے ابتدا کیا ہے اس کا جس کو میں نے کہا کہ نظام ہستی کی بنیاد آخر کس چیز پر ہے خدا پر ہے منکر خدا کیا بولتا ہے جدید تہذیب کیا کہتی ہے جدید تمدن کیا کہتا ہے نہیں نظام ہستی کی بنیاد خدا پر نہیں ہے میں پوچھتا ہوں کہ اس نظام ہستی کی بنیاد اگر خدا پر نہیں تو کس پر ہے کہتا خود بخود پر ہے دیکھو خدا کا انکار کرنے کے بعد آدمی نے گھوم پھر کر کے اسی چیز کا اقرار کر لیا ایک چیز تو خود بخود ماننی ہی پڑے گی ایک چیز پہلے خود بخود ہوئی ہے پہلی چیز خود بخود وجود میں آئی ہے کہ نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نظام ہستی کی بنیاد کس پر ہے کہاں سے یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں خدا سے اس نظام ہستی کی بنیاد خدا پر ہے ان کے نا خدا بولتا ہے نہیں خدا پر نہیں ہے ہم پوچھتے ہیں کہ پھر کس چیز پر کہتا ہے خود بخود پر ہے خود بخود کا مطلب ہی تو یہی ہوا کہ ایک ہستی ایسی ہے جو خود بخود ہے اس کا اقرار مومن نے ایمان کے ساتھ اس کا اعتراف کیا اور کافر نے انکار کر کے اس کا اعتراف کیا ایمان لا کر مومن نے اس بات کو مانا اور اس نے انکار کرنے کے بعد مانا انکار کر کے مانا اس نے مومن نے ایمان لا کر اس بات کو مانا کہ اس نظام ہستی کی بنیاد خدا پر ہے اور کافر نے انکار کر کے مانا کہ اس نظام ہستی کی بنیاد خدا پر ہے اسی وجہ سے آپ مشہور حدیث ذہن میں رکھیے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا پھر شیطان وسوسہ دلاتا ہے پھر اس چیز کو کس نے پیدا کیا پھر شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ پھر اس چیز کو کس نے پیدا کیا یہاں تک کہ اس پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے کہ اس چیز کو خدا نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا فوراً شیطان اس کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے پھر خدا کو کس نے پیدا کیا یہ حدیث ہے نا آخر میں یہ سوال کرتا من خلق اللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو کیا فرمایا ہے شیطانی ہے کیسے وسوس شیطانی کیسے اس کو سمجھ لو من خلق اللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ ہے نا یہ جملہ ہے جملہ محمل ہے میننگ لیس ہے غلط ہے جملہ ہی غلط ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ جملہ ہے یہ جملہ محمد ہے غلط ہے جملہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اس لیے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کو تو جواب یہ ملے گا جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اب ترجمہ کیا ہوگا جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اس کو کس نے پیدا کیا جملہ محمد ہے فطرت مجبور ہے ماننے پر کہ اس نظام ہستی کی بنیاد خدا پر ہے چاہے اسے اقرار کر کے مانو اور چاہے اسے انکار کر کے مانو انکار کر کے بھی ماننا پڑے گا اور اقرار کر کے تو مانتا ہی ہے عجیب بات یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سو روپے تھیلی میں ہے اسے بیس روپے کیسے نکل آئے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا اس تھیلی میں سو روپے ہیں بیس روپے چالیس روپے پچاس روپے کیسے نکل آئے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن ایک صفر سے ایک دو تین چار پانچ کی عددیں نکل آئی یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے ان کے زیرو سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہ سب عادتیں نکل رہی ہیں لیکن ایک تھیلی میں سو روپئے ہیں اس سے بیس یا تیس روپیہ نکلنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور پوری دنیا کو سمجھاتے آ رہے ہیں کہ زیرو سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ کی عددیں نکل سکتی ہیں لیکن ایک تھیلی جس کے اندر سو روپے ہوں اس میں سے بیس تیس پچاس روپے کیسے نکل سکتے ہیں یہ ہے تہذیب ان کی یہ ہے تہذیب جدید یہ ہے تمدن جدید جس کی سمجھ میں یہ تو آ رہا ہے کہ زیرو سے عددیں نکل سکتی ہیں ایک زیرو مینس کچھ نہیں ایک دو تین چار پانچ زیرو سے نکل سکتے ہیں زیرو مینس کچھ نہیں نتھنگ نتھنگ سے سم تھنگ نکل رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک تھیلی میں سو روپے ہے اس سے تیس روپیہ یا چالیس روپیہ کیسے نکلا یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے سب کچھ دے دیا بتائیے کہتے ایک بے جان مادہ تھا اور اس بے جان مادے کے اندر حرکت پیدا ہوا پھر رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ کیڑا بنا کیڑے سے پھر کوئی اور جانور بنا اس سے پھر بندر بنا ہزاروں سال بیت گئے پھر اس کے بعد انسان بنا قرآن حکیم نے آگے چل کر کے اسی سورہ کریمہ کے اندر بڑی جاندار تنقید فرمائی ہے بڑی جاندار تنقید ڈاروین کے اوپر تو بڑی زبردست تنقید کی ہے تم حکومت زمین اور آسمان جب میں پیدا کر رہا تھا تو تم موجود تھے ڈاروین کہہ رہا ہے کہ پہلے ایک میٹیریل وجود میں آیا تو وہاں وہاں تھا تو تھا قرآن کی بولتا ہزاروں سال گزر گئے پھر بندر ہو گیا تو وہاں نظارہ کر رہا تھا معاش کا تم کتنی جاندار تنقید ہے معاشا تم خلق السماوات غلط زمین اور آسمان جب ہم پیدا کر رہے تھے تو ہم نے تم کو بلایا تھا تم حاضر تھے آگے ڈارمنزم پر بڑی گہری تنقید ہے تو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے سب کچھ دے دیا موبائل بے جان ایک تھا پھر رفتہ رفتہ انسان وجود میں آ گیا جس کے پاس ارادہ جس کے پاس احساس جس کے پاس وجدان جس کے پاس شعور جس کے پاس عقل جس کے پاس قوت سنوائی جس کے پاس قوت بینائی جس کے پاس قوت مفکرہ یہ ساری چیزیں اس نے دیا جس کے پاس کچھ نہیں تھا یعنی ایک علم نے دوسرے کو عالم بنا دیا ایک اندھے نے دوسرے کو آنکھ دے دی ایک بہرے نے دوسرے کو کان دے دیا مادہ بے جان تھا بے جان مادے نے جس کے اندر کچھ تھا ہی نہیں اس نے سب کچھ دے دیا اس سورہ کریمہ کے پہلے جملے کے پہلے لفظ میں اسی شبہ کا جواب دیا ہے دیکھیے شبہ یہی تھا نا کہ بے جان نے دوسرے کو جان کیسے دے دی بے علم نے دوسرے کو علم کیسے دے دیا بہرے نے دوسرے کو قوت شنائی کیسے دے دی اندھے نے دوسرے کو قوت بینائی کیسے دے دی نے دوسرے کو احساس کیسے دے دیا یہاں اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے کے اندر اسی کی وضاحت کی جا رہی ہے الحمد للہ دل کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہم کسے بولتے ہیں ذاتی خوبی کو تو معمولی طالب علم عربی کو جانتا ہے حمد کہتے ہیں ذاتی وصف کو ذاتی خوبی کو اور علی فلام بتا رہا ہے جو استغراق کا ہے کہ تمام قسم کی خوبیاں اس کی ذاتی ہے اس کے اندر علم موجود علم کی خوبی موجود سنوائی کی خوبی موجود بینائی کی خوبی موجود حیات کی خوبی موجود ارادے کی خوبی موجود قدرت کی خوبی موجود اس کے اندر ساری خوبیاں موجود تھیں اسی نے سب کو خوبیاں عطا فرمائی جس کے اندر سب کچھ تھا اسی نے انسان کو سب کچھ دیا ہے اس کے اندر ساری خوبیاں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ساری خوبیاں موجود آل کائنڈس آف پریز تمام قسم کی ہے ہم کہتے ہیں ذاتی خوبی علم اللہ کی ذاتی خوبی ہے حیات اللہ کی ذاتی خوبی ہے بصارت اللہ کی ذاتی خوبی ہے سماعت اللہ کی ذاتی خوبی ہے قدرت اللہ کی ذاتی خوبی ہے ارادہ اللہ کی ذاتی خوبی ہے حکمت اللہ کی ذاتی خوبی ہے اللہ یہاں یہی بتانا چاہتا ہے کہ ڈارون کا نظریہ صحیح نہیں ہے پہلے کوئی بے جان مادہ نہیں تھا جس نے سب کو جان دے دی ایک بے علم مادے نے دوسرے کو علم دے دیا نہیں میرے اندر علم تھا میں نے تم کو علم دیا میرے اندر قدرت تھی میں نے تم کو قدرت دی میرے اندر قوت سنوائی تھی میں نے تم کو قوت سنوائی ادا کی جس کے پاس سب کچھ تھا اسی نے ہم کو سب کچھ دیا ہے کتنی جاندار تردید ہے پہلے ٹکڑے کے اندر الحمد للہ تمام قسم کی ذاتی خوبیاں تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی انزلہ کے لفظ پر آئیے غور کرتے ہیں انزلہ جس نے نازل کیا اس کا مطلب یہ ہوا یہ کتاب اوپر سے آئی ہے اللہ کہاں ہے پتا چلا اوپر ہے اس لیے کہ وہ کتاب کو نازل کر رہا انزال کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے اوپر سے نیچے بھیج رہا پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر ہے آج تصور کیا ہے تصور کیا ہے آج کہ اللہ بیل میں بھی ہے اللہ بھینس میں بھی ہے اللہ انسانوں کے جسم میں بھی آ جاتا ہے اس سے حلول کہتے ہیں اوتار لیتا ہے وہ ہر چیز کے اندر خدا موجود ہے یہ صوفیہ کا عقیدہ یہاں بتایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے اور رحمان العرش استوا رحمان عرش پر مستوی ہے وہ گائے میں نہیں ہے وہ گدھے میں نہیں ہے وہ دنیا کے ہر چیز میں نہیں ہے اپنی ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے یا حلول کا رد اتحاد کا رد اسی طریقے سے اوتار کے عقیدے کا رد جو کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر خدا ہے لفظ انزلہ نے اس خیال کو فاسد قرار دے دیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے وہ اوپر ہے وہ کسی انسان کے اندر حلول نہیں کرتا وہ کسی چیز کے اندر خلول نہیں کیے ہوئے ہیں وہ عرش کے اوپر مستوی ہے